زیست کا میں نے پایا رحمت حق نے کیا پھر سایہ میرے آقا نے کرم پر مایا پھر مدینے کا بلاوا پھر مدینے کا بلاوا آیا پہلے کچھ اشک لوں تو چلوں پہلے کچھ عشق لوں تو چلوں ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں سیدی دی انت حبیبی شکر میں سر کو جھکانے کے لیے داغ حسرت کے مٹانے کے لیے بخت خوابیدہ جگانے کے لیے ان کے در بار میں جانے کے لیے ان کے در بار میں جانے کے لیے اپنی اوقات بنا لوں تو چلوں اپنی اوقات بنا لوں تو چلوں ایک نئی سنا دوں تو چلوں دل یہ کہتا ہے مچل جانے دو اشک کہتے ہیں کہ بہ جانے دو سر ہے بے چین کے جھک جانے دو روح کہتی ہے کہ اڑ جانے دو روح کہتی ہے کہ اڑ جانے دو نازن ناز ان سب کے اٹھا دوں تو چلوں ناز ان سب کے اٹھا دوں تو چلوں ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں سید انت حبیبی سید انت حبیبی سامنے ہو جو در لطف و کرم سامنے ہو جو درے لطف و کرم یوں کروں عرض کہ یا شاہ امم آ گیا آپ کا محتاج کرم آ گیا آپ کا محتاج کرم اس گار کا رکھیے گا برم اس گناہ گار کا رکھیے گا برم شوق کو عرض بنا دوں تو چلوں شوق کو عرض بنا لوں تو چلوں ایک نئی نعت سنا دوں تو چلوں ان کی مدحت میں ہے جینا میرا ان کی رحمت میں ہے جینا میرا کیسے ڈوبے کا سفینہ میرا دیکھ لو چیر کے سینا میرا دیکھ لو چیر کے سینا میرا دل ہے یا شہر مدینہ میرا دل ہے یا شہر مدینہ میرا دل دیب اپنا دکھا لوں تو چلوں دل دپ نہ لوں تو چلوں ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں پہلے کچھ عشق لوں تو چلوں سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی یہ آپ کی نواسی کی طرف سے یہ سوال بھی ہے اور عرض بھی ہے کہ ایک تو یہی عرض تھی کہ ماشاءاللہ اللہ آپ نے پوری کر دی یہ کلام پڑھنے کے لیے بھی کہا تھا اور ساتھ ہی یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یہ کلام کے بھی اگر اشعار سنا دیں اور ساتھ ہی عرض کی ہے کہ آپ نے جب مدینہ شریف کی حاضری کی سعادت پائی وہاں کی کچھ یادیں کچھ اگر آپ ان کا تذکرہ فرما دیں مدینے کو گئے رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے ہم تیرا آقا سے کہتے ہیں یہ سلام ترا سے کہہ دے کہ سلام جانے والے لوگ ہم سے کہہ گئے جانے والے لوگ ہم سے کہہ گئے سب مدینے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آپ کی آس بہ گئے کیسے آشم بچڑا اکیلے کہے کافلا بچڑا اکیلے رہ گئے سب مدینے کو چلے ہم رہ گئے مدینے جائیں گے اب کی برس ہم مدینے جائیں گے اب اب کی برس ہر برس ہر ہر سوچ کر ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہائے سب مدینے کو گئے مجھے چھوڑ کر سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے وے آپ کی آنسو بہ گئے یاد میں کی بہ گئے ایک مدینے پایا گا جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں گو پاس کچھ نہیں ہے اشکوں کی سوغات مدینے میں پاس کچھ نہیں کمائی ہے کو پاس کچھ نہیں کچھ نہیں دن مجھے زمانہ سرکار کی سرور مدینے میں گو پاس کچھ نہیں میرے پاس سرکار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر میری چھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے گو پاس کچھ نہیں لے سرور نہیں تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی بجے سر سرکار لب پر نبی کی ناتے دل پہ نبی لب پر نبی کی ناتے تو ایسے چند سرکار کی گلی میں کیسے بات کسی کی دل میں نہ آرزو ہو اس شان اس ادا کا مستانہ بلکہ جاؤں دل میں نبی کی لبلے ایجاد پر نبی سوئے مدینہ مستانہ بل کے جاؤ اس شم دو جگہ کا پروان بل کے جاؤں ہر کام ایک سجدہ ہر کام یا حبیبی اس شان اس شان اس ادا کا مستانہ بلکہ جاؤں دل میں نبی کی لب پر نبی جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں جو میں جاتا تو کچھ اور بات کبھی لوٹ کرنا اور بات ہوتی نہ فضول کاش ہنستا تیری یاد میں تڑپتا مجھے چین تو کچھ اور بات ہوتی میں نبی کی لب پر سمجھے گا کیا زمانہ ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں لب پر نبی کی نار مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی دل میں نبی کی جاتے لب پر جھوم کر پڑتا ہوا نکلے حج کو چل مدینہ کاوتن سے نکلے دل میں نبی کی جاتے لب پر نبی کی ناتے قدم پہ کہ ہر تم کے چان جیرا جا فضا میرے مولا کے در کی ہے لب پر نبی کی نام خوشی سے ہنس رہا ہے دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی جانا سمجھے گے ہم نیازی ان کی کرم سمجھے گے ہم نیا دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی ہے جس دن والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے سمجھے گے ہم نیا جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں جس دن ہوئے روانہ سرکار سرکار کی گلی میں ایک رو سرکار کی کاش تیبہ میں میں بھٹ جاتا پھر سگان تیبہ کا بنی والا تر جاتا کاش گنبد خزراں پر نگاہ پڑتے ہی غش میں گر جاتا پھر تڑپ کے مر جاتا روتے روتے مر جاتا وقت رخصت سی کاش میں مدینے سے لوٹ کر نہ گھر جاتا کاش پرکتے تیبا سے میرے ترن ہر خوشی کا لمحہ بھی روتے ہی گزر جاتا فرکڑے مدینہ نے وہ دیے مجھے سد میں کو اگر پڑتے تو بھی تو ہل جاتا دم میرا نکل جاتا ان کے آس تانے پر ان کے آس کی خاک میں میں مل جاتا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ آیا ہے مدینہ